شاندار گدھا نصر الدین کے پاس گدھا تھا یہ ایک بدمزاج جانور تھا اور اسے کام سے نفرت تھی اور یہ ہمیشہ بھوکا تھا نصر الدین کو قدرتی طور پر گدھا بالکل پسند نہیں تھا یہ کتنا اچھا ہوگا اگر میں اسے بیچ سکتا ہوں اس نے سوچا جانتی ہو میں نے آج کیا کیا اس نے اپنی بیوی سے پوچھا میں اپنا گدھا بازار لے گیا اور نیلام کرنے والے کو بیچنے کے لیے دے دیا ہمارا سست بیچارہ گدھا اس کی بیوی نے پوچھا ہاں واقعی نصر الدین نے کہا اور اس نے اسے اچھی قیمت پر بیچا بھی میں آپ کو پوری کہانی سناتا ہوں اس نے مزید کہا ایک دن وہ گدھے کو بازار لے گیا گھر آیا تو زور زور سے ہنس رہا تھا بازار میں بھیڑ تھی بہت سے لوگ خریداری کے لیے آئے ہوئے تھے نیلام کرنے والے نے ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہیں پکارا پھر اس کے معاون نے گدھے کو دکھا دیا اچھا جناب نیلام کرنے والے نے کہا اس حیرت انگیز جانور کو دیکھو حیرت انگیز جانور کیا ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ یہ بدمزاج ہے نصر الدین کی بیوی نے پوچھا ہرگز نہیں نیلام کرنے والا ایک ہوشیار آدمی ہے اس نے اسے پہلے ہی گاجریں کھلائی تھیں ویسے بھی اس نے ہمارے گدھے کی آسمانوں تک تعریف کرنا شروع کر دی لمبے کانوں اور مضبوط ٹانگوں کا مشاہدہ کرو اس نے کہا ان مضبوط دانتوں کو دیکھو اس نے خوبصورتی سے کہا یہ گدھا جوان ہے اور اس کے نئے مالک کے لیے بہت محنت کرے گا اس وقت گدھا مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا نصر الدین کی بیوی نے کہا یہ حیرت کی بات ہے جب بولی لگائی گئی نصر الدین نے جاری رکھا لوگوں نے صرف تھوڑی سی رقم کی پیشکش کی پہلی بولی صرف تین سونے کے سکوں کی تھی لیکن نیلام کرنے والے نے مزید بولیاں طلب کیں اور جلد ہی کسی نے سونے کے دس سکے پیش کیے پھر کسی نے سونے کے پندرہ سکے پیش کیے اور قیمت بڑھتی رہی نصر الدین کی کہانی میں گدھے کی آواز سے خلل پڑا ہی ہی قریب آواز بہت قریب تھی اس کی بیوی چونک گئی آخر کیا ہوا اس نے پوچھا جلدی بتاؤ نصر الدین نے فخریہ انداز میں اپنی کہانی ختم کی میں نے سوچا میں ایسا شاندار جانور کیوں بیچوں اور میں نے خود اسے تیس سونے کے سکوں میں خرید لیا